یحییٰ بن سعید عبد الرحمن بن مادی خالد بن حارث اور ابو اوسامہ سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھاون